المخلوقات بتایا اس کی شرافت اس کی کرامت اس کی بلندی اس کا اعزاز اس کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی پھر اس انسان میں حق تعالی شاہ نے جو استعداد اور صلاحیت رکھی ہے جیسے ہر ایک کو جان دی ہے مال دیا ہے ایسے ہی صلاحیت دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الناس و معادن کا معادن والفضہ زہبی الحدیث لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں اب تک دنیا میں زمین کی پشت پر کتنا سونا آ چکا کانوں کے راستے سے کتنی چاندی آئی اور ابھی روز نئی نئی ریسرچیں اور تحقیقات ہو رہی ہے فلاں جگہ سونا ہے فلاں جگہ پیٹرول ہے فلاں جگہ تو ایسے انسانوں میں اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے اور اس کی استعداد اتنی زبردست ہے کہ سورج بھی چاند بھی زمین بھی آسمان بھی سمندر بھی یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ بھی سب اللہ ہی کے یہاں سے لے رہے ہیں سورج کے راستے سے جتنی روشنی آئی وہ اللہ کے خزانے سے آئی اور اسی طرح ساری مخلوقات لیکن جیسے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے ازلی تو صرف اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کی ذات لیکن انسان ابدی ضرور ہے کہ جس دن سے اللہ نے اس کو آدم سے وجود دیا ہے پھر اس کے لیے فنا نہیں ہے وہ تو صرف جگہوں سے جگہوں کی طرف منتقل ہونا ہے پہلے کچھ سورج کی کرنوں میں تھا مٹکی کے ذرات میں تھا کھاد کی گندگی میں تھا ستاروں کی تاروں کی روشنی اور چمک میں تھا اس سارے کو حرکت دے کر حق تعلق نے لقمہ اور لقمے کو پھر مختلف راستوں سے گزار کر لطفہ اور پھر لطفے سے یہ بھلا چنگا انسان تو یہ جگہ بدلی ہے آدمی وہی ہے ایسے اس دنیا کی پش سے جگہ بدل کر قبر کے پیٹ میں جائے گا پھر حشر میں آئے گا اور پھر جنت جہنم کے جو فیصلے ہیں جو ابدی زندگی ہے تو انسان ابدی ہے اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ابدی ہیں اسی لیے حق تعالی شانوں نے اس کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے اور اپنے دونوں طرح کے خزانے بتا دیے ہماری یہاں رحمتوں کے نعمتوں کے مددوں کے تائیدوں کے برکتوں کے حفاظتوں کے امن کے سکھ کے چین کے شانتی کے بے پناہ خزانے ہیں اور ایسے ہی دکھ کے درد کے تکلیفوں کے مصیبتوں کے بلاؤں کے آفتوں کے پکڑ کے عذاب کے کہ بے پناہ خزانے ہیں پھر ہر ایک کو ہم نے جان مال اور صلاحیت دی ان دونوں کے ساتھ ہر بندے اور بندی میں اللہ نے ایک محنت کا مادہ دیا اور اس محنت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے بڑی قدر کسی بھی آدمی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور یہ تو شف المخلوقات ہے خدا کا خلیفہ ہے اس کی محنت کو کیسے ضائع ہونے دیتے جب چونٹی بھی اگر اپنی جگہ سے چل کر کہیں پہنچنا چاہتی ہے اور بار بار گرتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑھتی ہے وہ بھی اپنی منزل کو پا لیتی ہے تو انسان کی محنت کیسے ضائع ہوگی لیکن اس کو اچھے برے کی تمیز نفع نقصان میں امتیاز کے لیے اللہ نے سمجھ دی عقل دی اس سمجھ سے محنت کا جوہر تو تمہیں لگانا ہی ہے محنت تو کرنی ہی ہے اور اسی کے اعتبار سے تمہارے جان مال اور صلاحیتوں کی ترتیب بنے گی پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا نفع ہے کہاں اور نفع کس چیز میں ہے تم جسے نفع سمجھتے ہو وہ نفع ہے تم جسے نقصان سمجھتے ہو اس میں نقصان ہے نہیں یعنی تمہاری تو سمجھ بھی تھوڑی ہے نظر بھی تھوڑی ہے اصل تمہارا نفا اور نقصان کہاں ہے وہ تو تمہارا رب جانتا ہے اسی لیے اللہ پاک نے اس فیصلے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ انسان اپنی رائے سے اپنا نفع نقصان تجویز کر لے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے انسان کا نفع کس میں انسان کا نقصان اللہ کی یہ بات بندوں تک پہنچانے کے لیے بندوں کا نفع نقصان کس میں ہے حق تعالی شاہ نے اس انسان کی تعلیم و تربیت اس کی رہبری اس کو اچھے برے میں تمیز کرانے کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے کسی اور مخلوق کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا حالانکہ آسمان بہت لمبے چوڑے ہیں زمینیں بہت لمبی چوڑی ہیں اور مخلوقات اس کی استعداد ضائع نہ ہو اس کی اپنی ہی جان اس کے لیے وبال جان نہ بنے اس کا اپنا ہی مال اس کے لیے گلے کا ہار نہ بنے اس کی جان کا ہر سانس اس کے مال کی ہر پائی اس کی ہر سوچ اس کو بلندیوں کی راہ لے جائے ترقی دلوائے نعمتوں کا مستحق بنائے اس کی سوچ پر اس کے ارادے پر اس کی نیتوں پر نظام عالم میں تبدیلی آئے اس کے لیے حق تعالی شاہوں نے جس دن سے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا اسی دن سے آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا اور اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر علیہ مسلاط و تسلیمات کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ نے رسول بھیجے کتابوں کے راستے سے علم صحیفوں کے راستے سے علم اور اس کی عملی شکل کے لیے انبیاء اور علیہ مسلاط تسلیم اور ہر نبی کو ہر قوم اور ہر امت جس کے لیے ان کو بھیجا نمونہ قرار دیا تم اپنی لائنوں میں جو بھی کچھ ہو تاجر ہو کاشکار ہو مالدار ہو غریب ہو جوان ہو بوڑھے ہو بیمار ہو تندرست ہو زمیندار ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو دنیا ہے ضرورتیں ہیں سارے کام کرو گے لیکن مطالبہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے چل کر آنا ہے نبی کے نمونے پر جس شکل میں بھی ہو جہاں بھی ہو جو بھی ہو ہر ایک کے لیے نمونہ نبی ہیں اور یہ کہہ دیا کہ ہم قیامت کے میدان میں ہر ایک کی زندگی کو جو جانچیں گے وہ نبی کے نمونے پر جانچیں گے جس کی راتیں جس کے دن جس کی زبانوں کے بول جس کی نظروں کا استعمال جس کی کمائی کی شکلیں جس کی خرچ کی راہیں اور خرچ کی جگہیں جس کے گھر کی شادی اور تقریب جس کے گھر کا غم جس کی چوبیس گھنٹے کی نقل و حرکت جتنی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی اس کا بھاؤ ہم دیں گے اور ہم کون ہیں ہم مالک الملک جس کو چاہیں جتنا چاہیں ہم جو دیں گے وہ اپنی شان شان دیں گے دنیا میں رہتے ہوئے تو سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اللہ نہ کرے اگر اس آدمی کی جان مال اور صلاحیت کا استعمال نبی کے نمونے سے ہٹا ہوا آخرت میں تو آزاد ہے اور وہ بھی ان کی شان شان ہے دنیا میں بھی قرآن نے صاف کہہ دیا فلیہ در لدی نئی خالفون امرحی فلیہ در لدی نئی خالفونان امرحی انتسی بہم فتنا اور یوسی بہم آداب العلیم زندگی کے جس شعبے میں بھی جیسے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو ایک بات بیچ میں کہہ دوں یاد رکھنا جتنی چاہے ترقی کر لو اور کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ زندگی کے کسی بھی شعبے میں علماء سے استغنا کے ساتھ اور علماء سے بے پرواہی کے ساتھ صحیح نہیں چل سکتا ہے آدمی اتنا طے ہے اس لیے کہ خل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی انما مسلی وہ مسلم بات اللہ بالعلم والہدا کا مسل نل غیثیت او کما علیہ السلام میری اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ پانی کیا چیز ہے کہ دنیا کی چار سمتوں میں بسنے والا آدم کا بیٹا ہو ہوا کی بیٹی ہو کوئی یہ بتلا دے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو جتنے گزر گئے وہ بھی جتنے موجود ہیں اور جو آئیں گے ہر ایک کو پانی کی ضرورت کہ جس طرح پانی تمہاری سب کی مشترکہ ضرورت ہے میرے والا علم یہ تمہاری مشترکہ ضرورت ہے اور یہ اگر نکل گیا تو جیسے جسم سے کبھی لوز موشن اور کبھی دست وغیرہ آتے ہیں جسم سے پانی نکل جاتا ہے تو ہتھا کٹا پہلوان جیسا آدمی وہ بھی ادموا ہو جاتا ہے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے پیر ڈگمگاتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے یہ کیا ہوا ہاتھ ہے پیر یا روز موشن ہو گئے بہت بالکل بے جان ہو گیا کہ زندگی کے جس شعبے سے اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو دینی زندگی کے شعبے بھی بتلائے اور دنیاوی زندگی کے شعبے بھی بتلائے دینی زندگی کے شعبے عقائد عبادات اخلاق معاشرت اور معاملات یہ پانچ شعبے بتلائے دنیاوی زندگی کے کھانا پینا کپڑا مکان شادی اور سواری یہ پانچ شعبے ہیں کہ زندگی کے جس شعبے میں دینی یا دنیاوی جب بھی نبی کی راہ چھوڑ کر چلو گے تو دنیا میں پہلی سزا ہوگی کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں نا بڑے فتنے بہت فتنے بہت فتنے مالداروں کے فتنے الگ غریبوں کے الگ تاجروں کے الگ کاشتکاروں کے الگ حاکموں کے الگ پبلک کے الگ جوانوں کے الگ کماری بچوں کے اور گھروں کی عورتوں کے الگ کہ فتنے ہی فتنے فتنے ہی فتنے اور دنیا پتہ نہیں کیا کہتی ہو قرآن کا لوہا لاکھ جواب زندگی کے جس شعبے میں وہ عقیدہ ہے تو عقیدہ بھی دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح عبادت کیا ہے اخلاق کی بلندی کیا ہے معاملات کی صفائی رہن سہن سماج سوسائٹی کہ اس میں سے جس میں بھی نبی کی چال چھوڑ کر نبی کے نمونے سے آنکھیں بند کر کر کہ وہاں مار کھا جاؤ گے یوں تو ارکان اسلام پانچ بتا دیے توحید ہے رسالت ہے روزہ نماز زکات حج پانچ سب سے بڑا ایک بہت اہم شعبہ لیکن ارکان اسلام میں سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن علماء نے کہا کہ اس کی حیثیت ارکان جیسی رکن جیسی وہ ہے معاشرت رہن سہن اسی لیے دو طرح کی ایک اسلامی معاشرت ایک غیر اسلامی اور غیر دینی اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے تو وہ قوم ناپید ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کی کوئی اس کا کوئی اثر اس کے جینے مرنے کا زمین پر کوئی اثر نہ آسمانوں پہ کوئی اثر ٹھیک ہے مخلوق ہے رہے ہیں مر رہے ہیں اسی لیے بنیادیں بتلائی اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی یہ دو بنیادیں ہیں جس سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے دینی معاشرہ تیار ہوتا ہے اور غیر اسلامی زندگی کا زندگی کے معاشرے کی بنیاد بے حیائی بے پردگی اور فضول خرچی یہ دو بتلائی دونوں کے سامنے ہیں مثالیں بھی ہے سب ہو رہے الغرض علماء کرام نے اس ساری بتلا دی اور قرآن نے ایک ٹھوس فیصلہ سنا دیا ان تیرو تحت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ چلو گے تو راہیں کھلتی چلی جائیں گی کہ جہاں کہیں تمہیں اپنے مسئلے کا حل نظر نہیں آتا ہوگا وہاں راہیں کھلیں گی نبی کی چال پر جیسے اسٹیشن پر کھڑے ہوں اور دور نظر ڈالیں تو پٹڑی یوں بند نظر آتی ہے ریل کی پٹڑی بند نظر آتی ہے ریل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ یار کتنے بیوقوف ہیں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ریل جائے گی کہاں وہ تو آگے بند ہے تو بیوقوف یہ ہے یا تو ہے یہ جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا ستا عالم و غدر ادن کا شفل ہو مارو اکا تختہ کا فرسن اور عمارو کل کو جب غبار چھٹے گا تو پتا چلے گا کہ گدے کے سوار تھے یا گھوڑے کے کہ نظر آتی ہے پتلی ملی ہے کہ نہیں چلو کتنی مرتبہ کتنی ریلیں اسی پٹڑی پر گئی اور مسافر اپنی منزلوں کو پہنچے کہ زندگی کے جس شعبے میں جہاں کہیں مسئلے کا حل نظر نہ آتا ہو اور سب ہتھیار ڈال دیں سب ہاتھ اونچے کر دیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلنے میں راہیں کھلتی چلی جائیں گی راستہ کھلتا چلا جائے جیسے ریل چلتی ہے تو پٹری کھلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ زندگی کے لیے راستہ ایک ہی ہے جس نے زندگی دی ہے اسی نے راستہ بھی مقرر کر دیا ہے اتی اللہ و اور رسول نبی کی چال چلو گے نبی کی راہ چلو گے تو جس راہ پر اللہ کا غضب آتا ہے جس راہ سے لوگ بھٹک کے جہنم کے ایجن بنتے ہیں اس سے بچ جاؤ گے غیر المغضوب علیہم جس کی دعائیں مانگتے ہیں اس راستے سے بچا دے کہ پہلے راستہ وہ اختیار کرو یہ دن سراط المستقیم سراۃ الدین انعمت علیہم کہ وہ کون ہیں کہ جس راستے پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے وہ صحابہ کا راستہ ہے صدیقین شہدا صالحین کا ہے اور جو جس راستے چلتا ہے اس کی منزل کو پاتا ہے آج میں نے کیا کہ اصل اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کو حق تعالی شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی طرح اس کی زندگی اور حیوانی زندگی ایک ہے انسانی زندگی ایک حیوانی زندگی دونوں میں تمیز کرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کپڑے مکان سواریاں ان میں کی کوئی چیز نہیں ہے وہ صرف آدمی کی دینی زندگی حکمت اور وہاں امریکہ میں تھے ادھر ایک ساتھی بیچارا وہاں گاڑی چلاتا تھا اور ٹیکسی میں لیموزین چلاتا تھا وہ بہت مشہور گاڑی بہت قیمتی گاڑی یہاں پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہندوستان میں مجھے آئی تو وہ ٹیکسی میں چلا رہا تھا ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ گاڑی میں میں کہا ہمارے یہاں تو وہ کالے پیلے رنگ کی ایک ہوتی ہے ٹیکسی اللہ کے فضل سے بیل گاڑی کالے پیلے رنگ کی یا وہ کیا کہتے مسجد ہو یہ ہو کمپالا ہو رمپالا اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے تو سب برابر ہے تیرا دل خوش ہو جاتا ہے تو چل تیری گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے چلنے لگے اتنے میں ویسی ہی ایک گاڑی لیموزین اس نے ٹیک کیا اور آگے نکل گئی دھیان سے دیکھا تو اس کو میڈم چلا رہی تھی عورت چلا رہی تھی اور اور زیادہ دھیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے برابر کی کرسی پر کتا بیٹھا ہوا ہے واہ بھائی واہ میں نے اسے کہا میں نے کبھی دیکھ وہ کون جا رہا کہ مسجد میں تو کتا بھی بیٹھتا ہے نہیں تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی اس میں تمیز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کی دینی زندگی ہے اس لیے ہر تالا شانوں نے انسانوں کو دین دیا ہے حیوانوں کے لیے کوئی شریعت حلال حرام جائز ناجائز عذاب قبر ثواب قبر حشر ان کوئی چیز جانوروں کے لیے نہیں ہے جانور مادا کے پیٹ سے پیدا ہوا جتنے دن کی لے کے آیا جون سی گلی جون سی مادا جون سا محلہ جون سا گاؤں جس طرح راتیں دن ہفتے مہینے سال مر گئے مٹی ہو گئے کہ انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے یہ ہر قدم پر پابند ہے اسی لیے دین نام ہے پابندیوں کا کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں پھر زندگی کے جتنے شعبے ہیں دینی شعبوں میں بھی اور دنیاوی شعبوں میں بھی کھانے پینے پہننے اوڑھنے کمانے خرچ کرنے شادی بیاہ اس میں بھی اور عقیدے عبادت اخلاق معاملات معاشرت ہر ایک میں پورا پابند ہے یہ اس لیے شریعت کا خلاصہ بتایا علماء نے کہ پوری شریعت متحرہ دو باتوں میں حقوق اور حدود حق بتلا اور اس کی حد بتلائی پھر عجیب بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پاک تشریف لائے اور یہاں مدینے میں دو خاندان میں تھے ان میں بڑی لڑائیاں چلی آ رہی تھی ایک سو بیس سال سے اور مسئلے کا کبھی حل نہیں مل رہا تھا ان کے آپس کی صلح ہو آپس میں تعلق ہو جائے کتنی جانیں کتنا مال کیا کچھ تباہ ہو چکا تھا ہفتہ شاہ نے تو مدینے والوں کو یاد دلایا قرآن نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مدینے والو یاد کرو تم کیا تھے انسانی کھوپڑیوں میں مرے کا خون بھر کے پیتے تھے کنتم آداد لیکن حق تعالی شاہ نے جو دین دیا اس دین کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی تمہارے دل مل گئے اسی لیے علماء تو علماء ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے یوں کہتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی اپنی دینداری کا سوام رکھتا ہو لوگ جتنا چاہے دیندار سمجھتے ہوں یہ تھرمامیٹر ہے اپنی بغل میں دبا کے دیکھ لو جیسے تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر پتہ چل جاتا نا بخار ہے ایک سو ایک ہے ایک سو دو ہے وہ ہے نہیں ہے نارمل ہے کیا ہے تھرمامیٹر یہ تھرمامیٹر ہے قرآنی جس کو بھی اپنی دینداری کا خیال ہو کہ دل میں کتنا کیا ہے محبتیں کتنی ہے عداوتیں کتنی ہے کینا کپٹ کتنا ہے بغض و حسد کتنا ہے میں تو ابھی دو دن سے ایک بات کو نقل کر رہا ہوں ابھی آ رہا تھا بھوپال سے تو کچھ غیر مسلم تھے دوسرے اس میں تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہتے لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں بھائی واہ کیا کہہ گیا سارے حسد کا خلاصہ بتا دیا ہم حسد کہتے ہیں لوگ دکھی تو ہیں لیکن اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں کسی کا کاروبار کسی کی لڑکی کو اچھا رشتہ کسی کو اچھا داماد کسی کو اچھا ٹھکانا کسی کی صحت کسی کی عزت آبو کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے لوگوں کے سکھ سے دکھی ہیں وہ سکھی تو وہ ہے یہ دکھی کن تم ادا تم یاد کرو مدینے والے کیا تھے کیسے دشمن تھے اب تمہارے دلوں کو کس نے ملایا کہ دین نے ملایا ود کرو نعمت اللہ علیہ کہ دین آپس کی محبتیں لاتا ہے اسی لیے کہا نا سلم علام عارف کا آلام علم تعلیم جانتے ہو نہیں جانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو کہ یہ تھرمامیٹر ہے اب ہر ایک بغل میں لگا کے دیکھ لے کہ بھائی ہم خام خائی مچا رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں بھائی سے بہن سے چچا سے ماموں سے پھوپھا سے خالو سے خالہ سے سسرال والوں سے لڑکی والوں سے کہ محبت کتنی اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لن تدخل الجنت حتا تؤمنو ہر بیس جنت میں نہیں جاؤ گے بغیر ایمان کے ولن تؤمنو او کما قال علیہ السلام ایمان ایمان نہیں بنے گا جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہیں ہو یہ تھرمامیٹر ہیں سب ہر ایک کو دیکھنا ہے اپنا ٹیمپریچر ذرا سر بھاری ہو گیا ذرا کمر میں درد ہو گیا گھٹنوں میں درد ہو گیا تو فوراً چیک اپ کراتے ہیں کہ چیک اپ کرو اپنا خود یہ حدیثیں تو ایکس رے مشین ہے ایکس رے مشین پر جو کھڑا ہو جائے کڈنی میں پتھر ہے لیور پر ورم ہے بتا دیتی نا اب کوئی اس مشین کو کہے کہ بے شرم یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں یہ تجھے جرمنی سے لائے تھے بے حیا ان کی کڈنی کا اسٹون بتاتی ہے یہ دیکھیے آپ مجھے گالیاں مجھے برا نہ کہیں میرا تو کام یہی ہے آپ تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ابا وہ اگر اس پر کھڑے ہو جائیں تو میرا کام اندر بتا دوں گا اگر ڈاکٹر صاحب ہے ان کے ابا میں نہیں ہے تو بتا دوں گی کہ نہیں ہے کلیئر ہے صاف ہے یہ حدیثیں سرکار کے ہر ایک کے لیے ایکس رے مشین ہے اسی لیے کہا اس طرف کے قلب اور رفتار کل مفت اپنے دل سے فتوا لو مفتی صاحب کو دیکھ کے فتوا دیں گے صاحب کو دیکھ کر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ جنہیں طے کر دیا جس کی ایک رکعت جائے گی اس کو تین مرتبہ اٹھک بیٹھک کرنی پڑے گی اور جس کی چاروں جائیں گی اس کو مرغا بناؤں گا حافظ نے طے کر دیا اب جماعت کھڑی ہو گئی وہ بھاگا ہوا آیا شریک ہو گیا دو رکعتیں ہو چکی تھی سر سب کے ساتھ سلام پھیرا چاروں چارہ بھی مل گئی سب کے ساتھ چلا اے نماز پڑھی جی پڑھی پوری پڑھی پوری پڑھی کون دوا مفتی صاحب دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اے مفتی صاحب سے پوچھو مفتی صاحب اس نے نماز پڑھی ہاں بھائی میں نے دیکھا لیکن وضو سے پڑھی تو بغیر وضو سے پڑھی وہ مفتی صاحب بھی نہیں بتا سکتے ہے بتا سکتے ہیں لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اللہ اندر کو دیکھتا ہے ان اللہ لا اللہ الى کم اللہ الى اور ولكن ينظر کم علی ونياتكم وفي روايه اعمالكم وہ اندر کو دیکھتا اندر کس کو بٹھا رکھتا ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی تابے داری ہی سے دنیا آخرت کے بننے کا یقین کہ یہ اندر میں کتنا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کی جانچ کریں گے قیامت کے میدان میں وقت یہ دے آیا تھوڑا سا کہ پوری شریعت کا خلاصہ حقوق اور حدود اور حقوق میں سب سے پہلا حق خالق و مالک اسی لیے علماء اقتدار اللہ جزائے خیر دے اقتدار کے تین درجے بتلائے ابتداد اعتقادی ابتداد عملی اور ابتداد قومی کہ اعتقاد کا ابتداد کیا ہے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور آپ نے زندگی کا کوئی ضائع کوئی گوشہ کچھ نہ نہیں چھوڑا کہ اور مکمل دین کہ جو کچھ اللہ صلی اللہ وسلم لے کر آئے ہیں عقیدے کی لائن سے اخلاق کی لائن سے معاملات و معاشرت کی لائن سے عبادات کی لائن سے اور دنیاوی شعبوں میں کھانے کمانے پینے پہننے اوڑھنے شادی مکان اس سب لائنوں میں حضور والی تعلیمات اور حضور جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ پہ کسی چیز کو کسی غیر کی چیز کو دل سے چاہنا یہ اعتقاد کا ابتداد ہے یہ ہوتا تھا بہت اچھا یہ ہوتا تو یہ اور یہ ابتداد ایسا ہے جیسے دیمک کا کیڑا کتنا بڑا ہوتا ہے بہت معمولی سا بڑے بڑے کتب خانوں کو کھا جاتا ہے عین کو غیر بنا دیتا ہے نہیں علم کیا عین ہے اور اس کو دمک لگ گئی اور سر کے اوپر لگ گئی کیا ہو گئی غل کیسے قیمتی قیمتی کپڑے اور کیا کیا چیزیں بہت معمولی سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے علاوہ کو دل سے چاہنا وہ کھانے کمانے کی لائن ہو وہ رہنے سہنے کی لائن ہو وہ پہننے اڑنے کی چیز جس لائن سے بھی کہ یہ ضرور کاری ہے ایمان پر اور یہ اعتقاد کا ہے اگر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو گھن کا کیڑا بڑھتے بڑھتے بڑھتے پوری پوری شہدیر کھا جاتا ہے ہم ایک مرتبہ وہاں تھے سومالیہ میں انیس سو چھاسٹھ یا سڑسٹھ کا تو ایک سفر تو بہت لمبا آٹھ دن آٹھ راتوں کا ایک جگہ سے گزرے تو جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ سرخ ٹیلے نظر آئے تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا کہ یہ جتنے ٹیلے نظر آ رہے ہیں کسی زمانے میں بہت بڑے بڑے درخت تھے لیکن اس زمین میں وہ گھن کا کیڑا دمک کا کیڑا پیدا ہوتا ہے اور اس میں کوئی سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نگرانی وغیرہ نہیں ہے تو یہ کیڑوں نے ان درختوں کو کھا کر کے یہ بنایا ہے پورا جنگل بھرا ہوا کہ گاؤں کے گاؤں دیہات کے دیہات شہر کے شہر کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی غریب کوئی امیر کوئی چنی کوئی چنا کوئی ای کوئی اس اعتقاد کے بیماری میں اور اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے علاج تو وہ کرتا ہے جسے اپنی بیماری کا احساس ہو کہ میں بیمار ہوں ایک اول تو بیماری کا احساس ہی نہیں اور دوسری کہ بیماری تو ہے لیکن اس کو وہ صحت سمجھتا ہے جیسے وہ فیلپا کی بیماری ہوتی ہے نا ہاتھی پگ اپڑ کے ہاتھی پیر پانی بھر جاتا ہے دس سال کا بچہ اتنا موٹا پہ ارے نہیں پہلوان ہو رہا ہے اول تو بیماری کا پتا ہی نہیں ہے اور اگر بیماری ہے تو اس کو تندرستی سمجھتا ہے یہ کیوں جائے گا علاج کو سب سے بڑی مشترکہ بیماری جیسے سب سے بڑی مشترکہ ضرورت علم ہے ہدایت ہے ایسے امت کی اور تمام انسانوں کی مشرقہ بیماری یقین کی خرابی ہے جو جس شکل میں ہو اللہ کے علاوہ جس شکل میں ہے اس سے اپنے مسائل اپنی ضرورتوں اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کا یقین یہ وہ گھن کا کیڑا ہے جو اندر سے کھا رہا ہے وہ گھنتا کا لگنے سے ایک دم سے درخت جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہو جاتا وہ تو اندر ہی اندر اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے پھر وہ شاخوں کی طرف پھر وہ پتوں کی طرف وہ موٹی موٹی ڈالوں کی طرف کہ پھر یہ گھنتا کا کیڑا نماز کی طرف یہ یقین کی خرابی کا کیڑا نماز کی طرف روزے کی طرف شرط خیرات کی طرف بڑے بڑے بھاری بھاری عمل دکھتے ہیں دکھنے میں لیکن اندر میں لگا ہوا ہے یقین کی خرابی کا کیڑا اسی لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ یقین کی صحت ہے اللہ کا ہر غیر جس شکل میں ہو نفا نقصان عزت ذلت بدنی بگڑنی کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ایک اللہ کے ذات ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی آدمی یہ راہ چلنا چاہے گا کہ ہمیں نبیوں والی راہ چلنی ہے صحابہ والی چلنی ہے شہدا صالحین والی چلنی ہے جس پر انعامات آتے ہیں جس پر رحمتیں آتی ہے جس پر اللہ کی تائیدیں مددیں یہاں تک کہ اللہ کا غیبی نظام موافقت میں آ جاتا ہے ہمیں وہ راہ چلنے کے جب کوئی یہ طے کر کے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے راستے میں حالات آتے ہیں آزمائش آتی کہ دو آدمی کی ہنڈیا بھی خریدتے ہو تو تھوک بجا کے دیکھتے ہو پکی ہے کہ کچی حسب الناس يتركوا کو يقولوا آمنا وهم لائف يفتنون اتنا کہہ دیا کہ ایمان لے آیا چھوڑ دیے جائیں گے لدین قبل ہی جب کبھی جہاں کہیں جس کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے ہم نے ٹھوک بجا کے دیکھا ہے اور یہ ہماری سنت ہے قیامت تک رہے گی ولقد فتح ن لدین میں قبل ہیم فراہم لدین سداپو ولا منڈل کا دبی ایمان میں سچے کتنے ہیں جھوٹے کتنے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے لیے ہم حالات لاتے ہیں اور ہر ایک کے حالات الگ الگ اس لیے قرآن نے یا کہتا تھا رسما لم سرون لعلكم تذكرون ففروا إلى الله اپنا تعارف کرایا ہے اللہ نے کہ پہلے ہم کو پہچانو جس کی عبادت کے لیے جس کے احکامات کے لیے جس کی اطاعت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے حکموں کو مانو اس کے حکموں کو پورا کرو کہ وہ کون ہے کہ لو ہم خود ہی بتا رہے ہیں تم کو آسمان ہم نے بنایا زمینیں ہم نے بچھائی اتنا نہیں ہر مخلوق کا جوڑا ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کا بھی سردی گرمی کا بھی مرد و عورت کا بھی سکھ دکھ کا بھی گنا اور فخر کا بھی سفر و حضر کا بھی ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے کوئی دکھی ہے کوئی سکھی ہے کوئی مردار ہے کوئی غریب ہے کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی رات کے اندھیرے میں ہے کوئی دن کے اجالے میں ہے کیا یہ سب ہماری ہم نے پیدا کیا لیکن جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے حکم ہر ایک کے لیے ایک ہے فخر رو اللہ مالدار ہو غریب ہو تاجر ہو کاشتکار ہو حاکم ہو پبلک مین دکھی ہو سکھی ہو بیمار ہو تندرست ہو فخر اللہ دوڑ دور لگاؤ اس کی طرف اس لیے کہ تم جو جس وقت جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے وہ حال اس کی طرف سے آیا ہے بھوک کا پیاس کا کھانے کا گرا کا فقر کا کہ حالات اس کے حاصل تم اس مسئلے میں اٹکے ہوئے ہو کہ تم تو حالات کو حالات سے بدلنا چاہتے ہو حالات کو تم تو غریبی کو مالداری سے بدلنا چاہتے ہو اس کے لیے ساری لوٹ خسرت ہے اس کے لیے یہ ساری چوری اور سینا زوری ہے اس کے لیے سارا ظلم و ستم ہے کہ حال حال سے بدل جائے غریبی امیر سے بدل جائے چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے دار ہو جائے تھوڑے پیسے والا زیادہ پیسے والا ہو جائے تھوڑی زمینوں والا بڑی زمینوں والا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حال حال سے بدل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو حال ہے وہ بھی میری طرف سے اور تجھ پر جو حال ہے وہ بھی میری طرف سے لیکن اس کو بھی میں نے شریعت دی ہے اور اس کو بھی میں نے شریعت دی ہے فخرو اللہ مالداروں تم سے متعلق جو اللہ کا حکم ہے تم پورے کرو اور غریبوں تم سے متعلق جو حکم ہے وہ تم پورے کرو پھر اللہ تمہارا ہے لیکن دنیا الٹی ہی چال دیتی جس کی طرف دوڑ لگا دی ہے اس کو تو پیٹ دکھا دی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے جدھر کا آدمی کا چہرہ ہو اور جدھر آدمی کی پشت ہو پیٹھ ہو کو ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا کہ دلوں کا رخ ہی مخلوق کی طرف کہ خالد کو تو پیٹ دکھا رکھی مسئلہ تو اس کے قبضے میں ہے ساری دنیا اسی لیے پریشان ہے جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس سے کہتے نہیں اسی لیے فرماتے تھے اس در پہ آنا سیکھ لو مسجد میں آنا سیکھ لو یہ وہ در ہے کہ جس سے اس در پہ آنا آ گیا ہر در سے اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے اور جسے اس در والے سے کہنا آ گیا ہر ایک کے سامنے سے رونے سے اللہ بچا لیں گے اب نہ کسی کی خوشامد نہ کسی ہمارا سرمایہ تو اصل یہ ہے ہاں، لیکن ہمارے رات دن کے تجکے جہاں چار بیٹھے جہاں پانچ بیٹھے قبرستان میں بھی قبر یاد نہیں آتی قبرستان میں بھی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں پانچ یہاں کھڑے ہیں تین وہاں کھڑے ہیں سات یہاں کھڑے ہیں قبر تیار ہونے میں دیر ہے کوئی آدمی گش کر کے ان کی باتیں سن لے پانچ کی سات کی تین کی یہ جوتے والے ہیں تو جوتے کا فیشن دیکھ رہے ہیں وہ کپڑے کا ڈیزائن کی باتیں کر رہے ہیں وہ قبر کہہ رہی ہے میں دارہ سکندر کو پھاڑ چکی ہوں اور میں کیسوں کے بچوں تجھے بھی ایک دن آنا ہے قبرستان میں ہے قبر میں دفن کر رہا بہت سارے دفن ہیں اور غفلت کے پردے اتنے ہیں کہ وہاں بھی قبر یاد نہیں آتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر ذکر حاضم الموت مزوں کی اور خواہشوں کی قبر توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو موت کو کہ موت کے تذکرے ہی نہیں ہے ماں بادل موت کے تذکرے ہی نہیں قبر حشر جنت کہ یہ سب حق ہے اور یہ جتنا ہے سب دھوکا ہے متاؤ غرور متاؤ غرور متاؤ غرور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں اگر تمیز کرنے والی اور کرانے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف آدمی کی دینی زندگی اور پوری میری زندگی کی سب سے پہلی بنیاد وہ توحید ہے ایمان ہے اللہ کی ذات و صفات ہر مسئلے کا حل اس پر میں نے کہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ان کی ایک سو بیس سال پرانا پرانی لڑائی کوئی سالوشن نہیں مل رہا کوئی سلا کی شکل نہیں بن رہی اللہ نے پہلے ان کو یاد دلایا کہ یاد تو کرو تم کیا تھے اور یہ تمہارے پاس جو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تمہارے دل مل گئے اس دین کی برکت سے ہوا اور اس دین کی پہلی بنیاد کہ وہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا من اسلح ما بینہ و بین اللہ اسلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ جس نے اپنے اللہ ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا اللہ خود اس بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے کہ دشمن دوست بن جائیں گے اسی لیے میں نے کہا نا کہ دین تو آیا ہے عداوتوں کو ختم کرا کے دوستیاں قائم کرانے کے لیے دلوں کو ملانے کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہو دنیا دھوکہ کھائے ہم خود دھوکہ کھائے کہ ہم دیندار ہیں کہ ٹیمپریچر دیکھ لو اسی لیے بتلایا سب سے پہلے دین کی بنیاد ایمان ہے بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اس اللہ سے ہونے کا یقین کتنا ہے اور غیر سے ہونے کا یقین کتنا ہے یہ دیکھ لو کہیں گھنٹا کیڑا تو نہیں لگا اندر ہی اندر کھا رہا ہو اسی لیے جب حضرت آدم علیہ نبین علیہ السلام تسلیم کا پتلا اللہ نے تیار کیا اور روح نہیں ڈالی تھی تو عرفات اور طائف شریف اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں رکھوایا اور شیطان سے کہا کہ جا کے دیکھ جس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں وہ تو خود کہہ رہا تھا کہ ہی ہوں میرے علاوہ ہو کیا شیطان آیا یہ اس راستے سے داخل ہوا ناک کے نتنے اس پتلے میں بنے ہوئے تھے سوراخ اندر گھوم کر آ گیا سارا تو روح تو تھی نہیں یہ تو کھوکھلا ہے یہ تو تو کھوکھلا ہے بجے گا بہت ڈھول بجے گا بہت کھوکھلا ہم چنیو ہم چنا ہم چنیو ہم چنا بجے گا بہت اس کے لیے تو میری خالی پھول کافی ہے حدیث میں آتا ہے ینفس اتنی ایک بھوک مارتا ہے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اپنے گروپ میں داخل کر لیتا ہے اچھا خاصا آدم کا بیٹا تھا شیطان کا بچہ حرکتیں سوچ اس لیے تین مزاج بدلا ہے انسانوں کے شیطانی مزاج حیوانی مزاج اور ایمانی مزاج کہ شیطانی مزاج کیا ہے خود خود برا کرنا اور اس برائی پر دوسروں کی تشکیلیں کر کے لانا تم بھی یہ کرو ہم نے تو لون پاس کرا لی ہو جائے گی یہ شیطان مزاج ہے ہم تو جھوٹ بولے تم بھی جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے جس کو گناہ کہا ہے اور لون کے لیے تو کیا اس میں چڑھائی اللہ یا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو ایمان کے دعوے دار ہو رسول اگر یہ نہیں کرتے ہو اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتے اللہ کے منع کے پیچھے نہیں بچتے تو پھر تمہارا اعلان جلد ہے اللہ سے اس کے رسول سے کہ خود کرنا اور دوسروں کو اس پر لانا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور دوسروں سے نماز نہ پڑھنے دینا دوسروں کو شیطانی کام ہے یہ شیطانی مزاج ہے جھوٹ بولنا جھوٹوں کا گروپ جمع کرنا لون پاس کرانی اور دوسروں کو اس کے مشورے دینا چیزوں میں ملاوٹ کرنی ہے دوسروں کو بتانا ہر غلط کو خود کرنا دوسروں کو اس پر لانا یہ شیطانی مزاج ہے اس مزاج پر اللہ کی لعنتیں ہیں دوسرا مزاج ہے حیوانی جانوروں کا مزاج جانور کے ہاں وہ صرف اپنی خواہش جانتا ہے کچھ نہیں جانتا میرا پیٹ بھر ہے برابر میں اس کی ماں ہے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا بچڑا ہے کھایا نہیں کھایا بیمار ہے نا میری بلا سے میرا پیٹ بھر گیا جگالی لیتا رہے گا کہ صرف اپنی خواہشات جو جی میں آئے اس کے پیچھے جان بھی لگا رہے ہیں مال بھی لگا رہے ہیں صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں یہ حیوانی مزاج ہے ایمانی مزاج اپنا کلما بناتے ہوئے ہر ایک کا بنے اپنا پیٹ بھرتے ہوئے ہر ایک کا بھرے ہر ایک اپنے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہوئے ہر ایک قرب کی راہ پر چل پڑے اپنے اندر سے غفلت کے پردے چاپ ہوں اور ہر ایک اللہ کے ذکر پر آ جائے یہ ایمانی مزاج ہے اسی لیے جو مقامی کام مقامی کام کہتے ہو نا اب آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت ہم کو تو آتا بھی نہیں ہے اس میں بہت ہوں گے ماشاء اللہ چار چار مہینے والے مقامی کام بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ مدینہ پاک کی حیات بابرکت میں مدینہ پاک سے حضور خود پونے تین مہینے باہر رہے ہیں دس سالہ زندگی میں تیرہ سال میں تو مکے ہی میں رہے ان دس سالوں پونے تین مہینے سولہ دن بدر کے پچاس دن تبوک کے اور آٹھ دن سات دن دو تین چھوٹے قصبے ملتے ہیں اس کے کل پونے تین باقی سارا مقامی کام تھا لیکن وہ مقامی کام کیسا تھا یہ جیت یہ جتنے مدرسے جتنی خانقاہیں جتنا ذکر جتنی تلاوت جتنی گشتیں جتنی دعوت جتنی جماعتیں جتنی نقل و حرکت اس مقامی کام کے نتیجے میں اپنی تو مسجد کا ایک گشت ہوتا ہے وہی دس سال سے شروع ہوا ہے کتنے ہوتے ہیں کہ ساڑھے سات پونے آٹھ ساڑھے سات پونے آٹھ یہاں آج جی کا پوتا ہوتا ہے تو ساڑھے سات اور اتوار کی چھٹی میں نواسا بھی آ گیا تو کون نہ تبلیغ کر رہے ہیں تبلیغ آپ کے یہاں کام ہے جی اللہ کا شکر ہے کام ہے کب سے ہے مول صاحب آپ کو تو پتہ نہیں اب آپ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم نے تو جب سے آنکھ کھلی ہے گاؤں میں اللہ کا شکر ہے برابر گشتے ہیں تعلیم جماعتیں آتی ہے جوڑ ہوتے ہیں لوگ چلوں میں جاتے ہیں گشت کہ جب مسجد کے چاروں طرف دس مکان تھے جب بھی سات آدمی گشت کرتے تھے اور اب ستر مکان ہو گئے تو انہیں وہ ساڑھے سات پونے آ گئے کہ پچھلے ہفتے کدھر گئے تھے کہ جی ادھر ارے جلدی جاؤ تو سورج ڈوبنے والا ہے ادھر جا کے ادھر آ جاؤ ہو گئی یہ تو مزہ کے گسٹ نبوت کی جان نبوت کی محنت کی جان عمومی گشت ہے بڑے حضرت تو بہت قوت کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہم پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کہتے ہیں کہ کام نبوت کا کام ہے کام نبوت کا کام ہے اور اس کے جتنے اعمال ہیں گشتے تعلیم نمازیں ذکر اپنے بھائیوں کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں چلانا یہ جتنے کام ہیں آج بھی اس کے ہر عمل میں یقین کے میں زندگیوں کو غلط سے صحیح کی طرف لانے کا وہی اثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور مثال کی حضرت میں جیسے لیمو حضور کے زمانے میں پانی میں نچوڑا جاتا تو پانی کھٹتا پندرہ سو سال کے بعد اس کا اثر بدلا اس کی تاثیر بدلی پھر اس کی کوئی مخصوص شکل کہ کوئی بہت بڑے آدمی اگر نچوڑے تو کھٹا ہوگا اور بےچارا ٹیکسی چلانے والا ہے اسٹیشن کا پولیس نچوڑے تو نہیں ہوگا یعنی نہیں اس تعلیم کا اس ان گشتوں کا سب سے پہلے کرنے والوں کے یقین کی تبدیلی ولوی مجاہد فینا لنا ہم سب سب سے پہلے تو ہدایت سے اس کی جھولی بھریں گے لیکن شرط ہے محنت صحیح ہو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ یقین کی تبدیلی ہے اللہ کے ہر غیر سے جس شکل میں بھی ہو کچھ نہ ہونے کا یقین سب کچھ کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ایک دن کی تقریر سے نہ تقریر کرنے والے میں بنتا ہے نہ سننے والوں میں بنتا ہے یہ تو مسلسل محنت ہے اذا تکرر تقرر فی القلب جب کسی بات کو بار بار بار بار بار بار بولا جاتا ہے تو دل بھیتر بیٹھ جاتی ہے اللہ کی بڑائی کو اللہ کی کبریائی کو اللہ کے خزانوں کو اللہ کی فقاریت کو اللہ کی صفات کو اتنا بولو اتنا سنو اتنا بولو اتنا سنو کہ وہ دل کی آواز بن جائے کہ من اسلام بھائی نہ ہو بھائی نہ ہوا جس اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ پیسوں سے کپڑوں سے مکانوں سے زمینداری سے نہیں ہوتا اس کے ہاں کا معاملہ تو اللہ کے ہر غیر کو دل سے رخصت کر کے ایک اکیلے اللہ کی ذات صفات اس پر یقین اس پر اعتماد اس سے اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے اور یہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیے تیرہ سال لگے تھے تعلم ایمان ہم نے ایمان سیکھا یہ سیکھنے چیز ہے سکھانے والے استاد کہ براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اور شاگرد کے وقت و عمر ہیں کیا ان کی صلاحیتیں کیا ان کی استعداد ہیں سرکار تیرہ سال لگے تھے ہم یوں چاہیں کہ چالیس دن میں اس میں اڑتیس دن تو چلے میں اور ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا مو صاحب چلو بھری نہ آئے کئی بھائی ہاں، پہلے بھرواج بتاؤ چلو بھری نہ آئے ہو ایمان بن گیا اتنا سودا سستا نہیں ہے یہ زندگیوں کا یہ زندگیوں کو اپنی قیمت میں چاہتا ہے لیکن جب یہ بن جاتا ہے پھر آگے کی راہ کھلتی چلی جاتی ہے پھر کائنات کا اور اللہ کا غیبی نظام اسی لیے میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں تمیز کرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف دینی زندگی اور دین اس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے صرف مسجد سے نہیں ہے کھانے کمانے سے بھی ہے رہنے سہنے سے بھی ہے پہننے اوڑھنے سے بھی ہے شادی بیاہ سے بھی ہے یہ زندگی کے تمام شعبوں سے اس کا تعلق اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت ان سے پوچھنا مجھے تو بہت مزہ آیا جب سنا میں نے وہاں انگلینڈ میں ایک لڑکی اپنی جاب کر رہی تھی کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی اس کے باس نے اس کو کوئی چیز ایسی کہی کہ کل سے تمہیں یہ چیز کمپلسری فرضیات کرنی ہے اب شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں اس کو معلوم نہیں تھا تو اس نے کہا سر مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجئے میں کل بتاؤں گی گھر آئی اور گھر آ کے اپنے باپ سے کہا کہ آج میرے باس نے یوں کہا ہے اور ابا مجھے معلوم نہیں شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں آپ مسجد میں جائیے مولانا سے مسئلہ پوچھیے اور یہ طے کر کے آئی ہوں کہ اگر شریعت پر حکم کرنے میں یہ ملازمت چھوٹتی ہے یہ جاب جاتی ہے تو دس دس ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں اس لیے طرف میرا اللہ ہے میری ملازمت میرا خدا نہیں ہے جب محنت ہوتی ہے ماحول بنتا ہے تو لڑکیوں میں جاب کرنے والوں میں ملازمت کرنے والوں میں کہ علماء کی صحبت ان سے پوچھنا ابھی تو ہم کو نماز کے بھی مسئلے نہیں معلوم ہیں اللہ معاف فرمائے ہوتا ہے نا کبھی امام صاحب نہیں آئے اور سب بیٹھی ہوئی ہے اور تمہیں برا نہ لگے تو کہہ لو چار چار مہینے والے بھی ہیں پہلی شکل اب ہر ایک کہتا آپ پڑھا دو کہ نہ آپ پڑھا دو نا چار مہینے تک تم نے نماز پڑھی ہے نماز سیکھی ہے نہ ابھی ہم نماز کے مسئلوں سے بھی بہت دور ہیں اسی لیے دین اصل چیز دین ہے دین میں سب سے پہلے ایمان ہے کلمہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا رک نماز ہے اس لیے جی سب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے فرماتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو اور جب نمازیں تمہاری جاندار ہو جائیں گی تو فرماتے تھے کہ نماز اس طاقت کا نام ہے جس پر کچھ نظام حرکت میں آ کر زمین پر آتا ہے کہ جیسے تمہاری وہ کیا ہوتی ہے دو دو ہاؤس پاور کیا ہاؤس پاور کہتے ہیں نا موٹر دو کی پانچ کی دس کی پندرہ کی اسی فیٹ گہرے گھرے میں پانی ہے یہ پانچ ہارس پاور کی موٹر نیچے سے اوپر اچھال کے لاتی ہے اور وہ جو ہوائی جہاز کو جو موٹریں اڑاتی ہیں کہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر یہ تو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے اور تمہارے نبی نے تمہیں معراج سے لا کر کے آسمانوں کی بلندیوں سے دی ہے کیا بیچتے ہیں جہاز اور کیا بیچتے ہیں آسمان اللہ کا غیبی بھی نظام اچھی طاقتیں تمہاری نمازوں پر حرکت میں آئیں گی اور جہاں شکلیں ناکامی کی ہوگی وہاں خدا کامیابی دکھائے گا اور جہاں شکلیں ذلت کی ہوں گی خدا اس کو عزت سے بدلے گا اور جنہیں اطراحت ہے اپنی شکلوں پر اور جنہیں اطراحت ہے اپنی حکومتوں دولتوں اور عہدوں پر خدا ان کے سروں پر ہتھوڑے بجائے گا فرماتے تھے اللہ تو اللہ اسی لیے اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک کر لو یقین سے اور بندے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلی رحمت اللہ نے اس کو فرمایا کہ بندے کی بندگی کا اظہار جیسے ایک ملازم ہے تو اپنے باس کے سامنے سر سر سر یہ غلط اس کی حرکت سے وہ ثابت کرتا ہے بڑے تو یہ ہے میں تو ان کا نوکر ہوں کہتا نہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے کی بندگی کے اظہار کی سب سے اعلی اور اونچی شکل نماز ہے کہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اس کی ہر ادا آپ کا بندہ ہوں آپ کا بندہ ہوں آپ کا بندہ آپ ہی کی تعریف ہے آپ ہی کی پاکی ہے آپ ہی کا کلام ہے آپ ہی کے لیے سجدہ ہے فرماتے کلمہ بناؤ نماز بناؤ کلمہ بناؤ نماز بناؤ اسی کو میں نے حج کیا کہ بیمار کو بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ کیوں جائے ڈاکٹر کے یہاں اور بیماری ہی کو تندرستی سمجھتا ہو تو بھی ہنسے گا وہاں کیوں جا رہا وہ تو اپنے آپ کو گاما سمجھ رہا پیر اتنے موٹے موٹے ہو رہے ہیں گاما ہو رہا یہ گاما نہیں ہو رہا بیمار ہے ہمارا سب سے بڑا مشترکہ مرض کیا عوام ہو کیا خواص ہو کیا چھوٹے اور کیا بڑے مشترکہ مرض جو ہے وہ یقین کی خرابی ہے اور یہ کہے کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے محنت کرتے کرتے کرتے سب سے پہلے اس چیز کی محبت اس میں آتی ہے اس کو دل سے چاہنے لگتا ہے پھر جب اور اپنی محنت بڑھاتا ہے تو اس چیز سے یقین جڑ جاتا ہے زمین پر محنت کرتے کرتے پہلے زمینوں کی محبت آتی ہے میرا کھیت ہے میری زمین ہے میرا پلاٹ ہے پھر اس کی قیمت بیٹھ جاتی ہے دل میں کہ گزر تو جائے کسی کا بیل اور ہاتھ جائے میرے کھیت میں کسی کی بکری ٹانگیں توڑ دوں گا کہ اس کا نقصان برداشت نہیں ہے کہ جس چیز پر آدمی محنت کرتا ہے سب سے پہلے اس کی محبت آتی ہے پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس کا یقین کہ تمہیں کیا معلوم اس کھیت کی پیداوار اس کا گیہوں اس کا باجرا اس کا چاول اس کی سبزی اس کی پیداوار اسی سے تو زندگی کی ساری ضرورتیں ہیں یقین بن جاتا ہے اور جس کا یقین بن جاتا ہے اس کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں ہوتا اسی لیے فرماتے تھے نہ تم سے تمہارے کھیت چھڑوا دیں نہ تمہارے کاروبار چھڑوا دیں نہ تمہاری ملازمتیں چھڑوانی تم سے کوئی شکل نہیں چھڑوانی جہاں ہو ان شکلوں میں اس یقین کے ساتھ چلنا سیکھ لو کہ جس میں ہم لگے ہیں یہ اصل نہیں ہے اصل اللہ کی ذات ہے اور اسی لیے اس نے قرآن میں نمونے بتلا دیے شکلیں نہیں ہیں عزت کے مناروں پر پہنچا رہے ہیں شکلیں بہت ہیں زمین کی گہرائی میں اتار کے دکھا رہے ہیں کہ شکلیں شکلیں ہیں مخلوق مخلوق ہے اور اللہ ناکامی کی شکلوں میں کامیابی لاتے ہیں جب فکر اللہ جب اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ گے جب اس کے حکموں کو معلوم کرو گے اس کے حکم کو پورا کرو گے کہ اللہ کے ہر حکم میں اللہ والی طاقت ساتھ ہے پولیس والے کے ہر میں پولیس پولیس جتنی اس کو جتنے اختیارات ہیں اب کمشنر کے آڈر میں اب کلیکٹر کے آرڈر میں وہ مالک المول اس کا حکم کہ نماز کو اس دھیان کے ساتھ میں اس کا حکم پورا کر رہا ہوں میری نماز کے ساتھ میرا اللہ میرے سجدے کے ساتھ میرا اللہ کہ جب اس یقین کے ساتھ کہ پھر نماز کہ پھر تمہاری جیسے بدر میں دکھا دیا اللہ نے یا حیو یا قیوم کی سدائیں ہیں سجدہ ہے رو رہے ہیں مقابلے پر ابو سفیان ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ڈنڈا بھی نہیں ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی توڑ کر دی درخت کی لو جاؤ کام کرو شکل ہے نبی کے ہاتھ سے ملی ہے نبی کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کرتے اللہ کا حکم ہے جب میدان ہار گئے مشرقین مکہ اور وہاں خبر پہنچی تو ابو لہب نے گالیاں دی اپنی تلواروں کو کہ ستیہ ناس جائے اتنا تو زہر پلایا تھا اتنا تو تیار کیا تھا میدان میں رسوا کر دیا اور اس کی تو ٹہنی کسی کی گردن کے قریب پہنچتی تھی اس سے پہلے گردن نیچے آ جاتی تھی کہ نہیں نہ ٹہنی ہے نہ تلوار ہے یہ تو شکلیں ہیں اصل اللہ کا حکم ہے تم جس چھوٹی سی دکان میں ہو تم بہت بڑے اسٹور میں ہو تم تمہاری آنچیں پھیلی ہوئی ہیں اور تمہاری شاخیں پھیلی ہوئی ہے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں تو ان ساری شکلوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے چھوٹی سی شکل ہے اللہ کے حکم پڑے اللہ اتنی برکت دیں گے جیسے زمزم کا کنواں کتنا لوگوں نے پیا کتنا پی رہے کہاں کہاں پیئیں گے کہ دکان کیا ہے صاحب یہ تو زمزم کا کنواں ہے پانچ بیٹے سب کی شادیاں تین بیٹیاں سب رخصت اور ماشاء اللہ مکان بھی ار بھائی کیا کوئی لاٹری کھولی ہے ایک مرتبہ وہاں لبنان سے آئے تھے واپس مکے میں احمد کا ایک ساتھی مل مزدوری کرتا تھا مل میں کام کرتا تھا میں لیکن وقت بہت پابندی سے لگاتا تھا روزانہ کی اور ہفتے کی جو اس کی تنخواہ ہوتی تھی اس میں تھوڑا تھوڑا بچاتا تھا سال کا چلا لگانے کے لیے لگاتا تھا پھر ہوا حاجیوں میں کام شروع ہوا تو احمداد اسٹیشن پر ریلیں بدل دیتے ادھر سے آنے والے جے پور والے پالن پور والے تو یہ بےچارا ہم پر تھا اس کا ساتھیوں نے اسٹیشن پر کام کرنے والی جماعت اس میں یہ بھی چلا لگا رہا ہے وہ یہ کہ بھائی حاجی صاحبان کا سامان ہو تو اس کو دیکھ لو مسلح بچھا دو پانی کا لوٹا بھر دو اتنی خدمت کرتا کرتا رہا دوسرے سال میں جب اس کے چلے کا وقت آیا تو بمبئی مسافر خانے میں اس کو لے گئے کیا تمہارا چلا یہاں اس سال اور وہ بیچارا ان پڑھ وہ پہلے ویکسینیشن ہوتا تھا وہ ٹیکا لگتا تھا نا لائن ہے اور یہ جا کے ماشاء اللہ حاجی صاحب کیا مبارک آنکھیں ہیں آج تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی مبارک آنکھیں کل کو اللہ کے گھر کو دیکھیں گی اس طرح ان کو آپ جب لبے کہو گے لبے اللہ لبیک لبے وہ سکھا رہا اسی میں اللہ کی شان ہم جب واپس آئے چھ جماعت کاوی کے اجتماع سے گئی تھی واپس آئے ایک دن وہ سامنے سے آ رہا ہے افسر ارے عبدالرزاق صاحب اس کا نام عبدالرزاق صاحب بہت دبلا پتلا زور کی آندھی چلے تو اڑ جا ایسا بیچارہ بہت کمزور تھا عبد الرزاق تو حج میں آیا لاٹری عمر صاحب اللہ سے ڈرو میں نے کے لوٹری کھلی تیری کیا ہوا عمر صاحب اللہ مجھے لائے ہیں اللہ مجھے لائے ہیں خیر ملتا جلتا رہا ایک دن آیا کہنے لگا عمر صاحب آپ لوگ تو سفر کر کے آئے تو خرچہ بہت ہوا ہوگا کسی ساتھی کو قرضے کی ضرورت اب ہو ہو ابھی واہ خود بھی حج کر رہا لوگوں کو پڑھ سچ سچ بتا بات کیا ہے اس نے کہا جی میں تو جیسے چلا اپنی مزدوری بچا کے دیتا تھا اور جب حاجیوں میں کام شروع ہوا تو دعائیں مانگی اللہ یہ تو سارے کہہ رہے ہیں فلاں سے شیٹ صاحب جا رہے ہیں اور فلاں یوں جا رہے ہیں ان کی تو پوری فیملی جا رہی اللہ نے دے لیا قرضہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کوئی حاجی صاحب جیسی لسٹ بنا کے نہیں لایا ہوں تین دامادوں کا یہ تین بیٹیوں کا یہ ان کے دو نواز سے ماشاء اللہ ہمارے حاجی صاحب مکے سے لے کے عرفات مینا مستلفہ یہ جتنا ہے سارا آنا جانا اٹھارہ کلو میٹر بنے گا میں تو دبلا پتلا آدمی مجھے کیا میں تو جماعت کے ساتھ پیدل حج کروں گا اب پیٹ تو تم میرا دیکھ ہی رہے ہو پیٹ ہے کہ پیٹ ہے دونوں ایک ہی ہے بہت دبلا پتلا تو میرا تو ایک ریال میں سب کچھ ہو جاتا ہے دن بھر کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم کو ضرورت ہو تو لے لو شکلوں سے نہیں چلتا آدمی اللہ چلا اسی وقت میں ایک بہت نام نہیں لوں گا کسی کا بھی ایک جگہ کے بہت بڑے رئیس وہ بھی حج میں اور ان کے تو کتنے تو خدام کتنے تو نوکر اور جیسے حج لوگ لے گئے اچار اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سامان لائے تھے اور کتنے کپڑے کتنے سٹکیس خیر رئیس آدمی اللہ کی شان چار پانچ دن رہ گئے حج میں اور کہنے لگے بھائی میرا جی نہیں لگ رہا میں تو واپس جاؤں گا اب جو ساتھ والے تھے کہ صاحب حج تو فرض ہے زندگی میں ایک مطلب اور اگر یہاں مکے میں آپ کا جی نہ لگا تو اور کہاں لگے گا نہیں بھائی میرا تو نہیں لگتا اور یوں سمجھاتے سمجھاتے حج کا دن آ گیا لوگ جا رہے تھے مینا بسیں اور قافلے اور یہ آ رہا تھا جدے ایئرپورٹ پر واپس آنے اللہ جس کو چاہے دور سے بلا لے اور جس کو چاہے اپنے پاس شکلوں سے نہیں ہوتا شکل ہو ساری عزت کے خدا شلیل کر دے شکل ہو ساری بیماری کے اور خدا صحت دے دے شکل ہو ساری ناکامی کے اور خدا کامیابی دے دے اور شکل اسی لیے انا جاننا زینت اللہ لینا بلو احسن آسن یہ سارا نظام ہم نے جو پھیلایا ہے وہ تمہارے امتحان کے لیے کون ان میں سے گزرتا ہوا ہم تک آتا ہے اور کون ان میں پھنستا ہے گزرتا ہوا ہم تک وہ آئے گا جس کو ہماری ذات سے ہونے کا یقین ہے وہ اٹکے گا جو ان شکلوں سے اپنی زندگی کے بننے کو یقین کرتا ہے اسی لیے دوستو میرا بھی تمہارا بھی اور امت کا مشترکہ مرض جو ہے وہ یقین کی خرابی ہے اور اس یقین کی خرابی کی وجہ سے نمازیں کمزور روزے کمزور حج کمزور زکات کمزور اور بڑے بڑے خیر کے کام کریں لیکن بے جان اس مرض کا علاج کرنے کی سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے پوری امت کو ضرورت ہے اللہ نے اس وقت میں جیسے میں نے کہا تھا کہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان اعمال دعوت میں آج بھی وہی تاثیر ہے یقین کے بدلنے کی اور زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی اگر ان عملوں کو اس طرح اللہ نے شکل دے رکھی ہے اس کے لیے میری پہلی تشکیل یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پورے مجمع میں ایسے ہیں جن کے ابھی تک چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں چاہے چلا سالوں سے دیتے ہوں سب سے پہلے وہ چار مہینے کے لیے تیار ہو جائیں جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں ابھی پیدل کا مزہ نہیں چکا ہے مجھے یاد ہے حاجی مسا اللہ ان کی مغفرت فرماوے ٹنکاریا جموں سے خانپور سے خانپور سے ٹنکاریا ہے اور ٹنکاریا سے اسلام پورا یہاں آنا تھا بارش تھی کیچڑ تھا اور کبھی دائیں کبھی مائیں مٹی بہت چکنی یہاں میں نا حاجی صاحب کہا حای صاحب اب میرے سے نہیں چلا جاتا آپ گاؤں میں جاؤ کسی کے ساتھ کھانا بھیجو تو میں ان شاء اللہ کھا کے آ جاؤ مول صاحب آپ ہمیں دیکھا اتنے دیر ہو ہم ہو بھی جاؤ بھائی حاجی صاحب مارتی نہ چلا تو ہوں تو وہ ہمیں دیکھا اللہ کہ جنہوں نے ابھی تک پیدل کا مزہ نہیں چکھا ہے جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں وہ سب سے پہلے چار مہینے جن کے لگ چکے ہیں وہ پیدل جماعتوں تمہارے یہاں بھی تو زون کی جماعتیں بند رہی نا ہاں زون کی جماعتوں کے لیے اور جن کے زون کے بھی لگے یہاں بھی لگے دو دو مرتبہ لگے عالمی نبی کے امتی ہیں پورے عالم کے فکر کے اعتبار سے ملکوں کے لیے جس سکون سے بیٹھے ہو بیٹھے رہیے صرف نام لکھانے والے کھڑے ہو جاؤ بولو بھائی ہمت کر کے ہمیں بولو چار چار دینے کے لیے ابھی تک بہت سے ہمارے ایسے ہیں جو ہر سال چلا لیتے ہیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کی ذمہ داری ہم سب پر ہے اضافہ کام کے اعتبار سے جس کمزوری کی طرف جا رہا ہے ہم تو وہاں وہاں بہتر سوچتے ہیں بہت یہ میرے آپ سب کے لیے بہت سوچنے کا یعنی اپنے دین کا ذمہ دار ہے ہر کو اپنا دین سیکھنا ہے اس کے اللہ پاک نے محنت کی جو شکل ہم کو دی ہے نشیر جماعت پانچ کام ہے ان شاء اللہ جیسے کہا تھا کہ سارا کام علیہ وسلم مقامی کام ہے اسی پر سارا مجمع تیار ہوا تھا اور صحابہ کی جماعت عالم میں پھیلی اور اللہ نے ہم تک پہنچایا اس لیے اپنے مقامی کام کو مشغول کرو ایک بات دوسری بات یہ چھ نمبر صرف تقریب نہ رہ جائے اپنا محاسبہ خود ایمان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے نماز میں کتنی خوش خوشی ہو رہی ہے علما کی شکت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کے ذکر کی یہ ساری اس کے لیے بہت آسان ہے جو مسجد کا وقت ہے وہ مسجد کو دو گھر کا وقت گھر کو مسجد کا مسجد کو کاروبار کا وقت کاروبار کو اگر یہ اتنی ہو جائے مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت اگر اپنا فارغ وقت چوبیس گھنٹے میں کسی کے پاس دو گھنٹے پالے گا کسی کے پاس بارہ گھنٹے بھی پالے آٹھ گھنٹے بھی پالے گا چار گھنٹے بھی فرماتے تھے کہ امت اگر صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو یہ معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں ننانوے فیصد اس کا علاج ہو جائے گا کہ ہر آدمی کسی کے پاس صبح کو کسی کے پاس شام کو اب مسجد میں آئے ہیں ایمان کی تذکرے ہو رہے ہیں آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نفلیں پڑھ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں گھروں میں ماحول اپنی مشکلات میں نمازوں کا اہتمام تعلیم کا اہتمام بچوں کی دینی تربیت تو اس سے ان شاء اللہ گھروں میں بھی دین آئے گا مسجدیں آباد ہوں گی اور جتنی مسجدیں آباد ہوں گی اتنے ہم اور تم اور پوری امت آباد ہوگی جیتنا تو کرو گے بہت آہستہ ہوگی اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے تو کوئی چیز نہیں ساڑھے اکیس گھنٹے جو اپنے کام بننے سب کو ایسے ہفتے میں دو بیٹھتے مہینے میں تین دن اور جو پرانے ہیں چار چار دن لگائے ہوئے ہیں وہ تو اور قربانی کو بڑا ہے یہ تو راستہ ہے جتنا گنڈال اتنا میٹھا جتنی محنت جتنی ہدایت اللہ پاک ہمیں سب کو آمين سبحانك اللهم وبحمدك وبارك وتعالى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اے الله اس میں سر سے بالوں سے پیروں کے ناخن تک میں گزر گئے تیری نعمتوں کی کوئی حد نہیں اور ہماری ناپندی اور ناشکری کی کوئی حد نہیں آج تک کے اوسموں کو معاف کرنا آج تک کی نامندیوں کو معاف کرنا تیرے جیسا ہمارا رب اور تیرے نبی جیسے ہمارے نبی اور تیرے قرآن جیسی ہماری کتاب اور تیرے کابل جیسا ہمارا قبلہ اللہ کیا کیا نعمتیں پہلی امت نے بہت کچھ پہ یہ نعمتیں نہیں تو نے ہی ہم کو اپنا طرف سے دی ہے اللہ اس کے حقدار نہیں تھے ہم سے تیری تیرے نبی کی تیرے ملے کی یا تیرے کتاب کی جو نامدے ہم سے ہمارے ماں باپ سے ہمارے بھائی بہن بیوی بچوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نسبت سے جس طرح کی ہے اس کو اپنے کرم سے معاف کروا دیں ہماری مسجدوں کو آواز سے آواز فرما دے ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے ہمارا ہر ایک کا مزاج ایمانی بنا دے ایسا حیوانی اور حیفی مزاج سے ہماری حفاظت کروا اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع کسی سبزی کے در پر چلا جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ پھینکتے چل پائے کیونکہ سبزیوں کا سبھی ہے جب دینے پر آتا ہے تو لینے والے تھک جاتے ہیں ہمارے مجمے کا کوئی فرد اور ان کے قیامت تک کی نسلیں اللہ کوئی خالی ہاتھ نہ رہے ہر ایک کو اپنی محبت سے پر اپنی بات پر ایمان کی رقی کے کسی پر کھانے میں وادوں کر کے اعمال کی رغبت اور شوق کے ساتھ کرنے والا بنا دے ایسا ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے جو ہم نے ناپرمانیہ سے بچ جائے شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا حقص ہمارے اندر کٹا اور اس کا سب سے بڑا حملہ ہمارے ایمان پر تو جس کو بچاتا ہے وہی بچتا ہے اے اللہ ہمیں ہمارے و شیطان کٹوا لے کر ہمارے تمام دوستوں کو پورے بچنے کو قبول کرتا اتنے بچے ہیں ہم نے چار چار مہینے کی لانے کی کتنے ہیں جنہوں نے زون کی جماعت میں جانے کے لیے تاریخی کی ان کو بھی قبول اللہ ان کو قبول فرما ان کے راستے کی ہر رکاوٹ کا آگے کے ساتھ دور فرما ان کے پیچھے ان کے ہر چیز کی حفاظت فرما یہ میرے رستے جو بیٹھے تھے ان کے بھی دلوں میں ہے تو کے ساتھ سہولت کے ساتھ زمینوں پر لکڑوں پر تینوں پر پتھروں پر زندگیاں لگ رہی ہے اور دنیا کہاں کہاں لگ رہی ہے ہمارے بھائیوں کو ہمارے پورے پڑھ کو ضلع کو صوبے کو ملک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی پوری امت کو اپنے نبی کی نیابت کے لیے اور نبی کی براج کی حفاظت کے لیے قبول کرنے پریشان حالت کی پریشانیاں دور کرنا تیرے سامنے فہرستیں گنانے کی ضرورت نہیں ہے تو بندوں کا حال بندوں سے زیادہ جانتا ہے بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے حاجت روا بھی تو ہی ہے مشکل پشا بھی تو ہی ہے روٹی کا رساف بھی تو ہی ہے یہ مالک ہم بہت کمزور ہیں میں پھسل جاتے ہیں بہت جاتے ہیں پچل جاتے ہیں اے مالک ہمیں ایمان پر اس کے بابت نصیب فرما سوال کر کے نصیب فرما جتنے جہاں جس طرح کی جس بیماری میں ہیں اللہ یقین کی کمزوری کی بیماری میں تو ہم سبھی ارے یقین کی دولت سے مالا مان صحیح یقین نصیب فرما ایمان کا کمال ایمان کی قوت نصیب فرما ایمانی سفار سے آراستہ فرما ظاہری باطنی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا نصیب کرنا ظاہر باطنی قوتوں سے مالا مال فرما ان سب کو اپنی منزیات کے لیے خالص فرما اے اللہ ہمارے دوستوں کو ساتھیوں کو پورے رکھنے کو اور ان کے متعلقین متعلقات مرد بچے چھوٹے بڑے اب اس کا بہت سارے علاقے کو اپنا قبول کرنا اے اللہ جتنی وقت تیرے راستے میں دنیا بھر میں چل رہی ہے ان کی سب بہترین درجے کرنا جو علماء سال میں چل رہے ہیں اس وقت جنہوں نے سال پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کی سب کی بہترین تربیت فرما جتنے قرضوں میں لوٹے ان کے پیسے آ کے پیسہ آمین جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی نصیب مدرسوں کی مکتبوں کی مسجدوں کی علماء کی طلبا کی دین کی جو محنت جمع ہو رہی ہے لفظ پوری پوری حفاظت اے اللہ علم کی حقیقت نصیب فرما پر دولت سے مارا تیرے جن بندے بندیوں نے جب کبھی جہاں کہیں دعاؤں کے لیے کہا ان میں سے ہر ایک کی ضرورت کو تو جانتا ہے ہر ایک کی ساری ضرورت کو اپنی طرف سے پورا کرنا جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے مسئلے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں اور شادیوں کے مسئلے میں روزگار کے مسئلے میں جو جس طرح کی پریشانی میں ہے اللہ اچھے سال رشتے نصیب فرما ان کی بہترین تربیت فرما ان کی پریشانیوں کو دور اے اللہ جتنی دعائیں پہلے مانگی اس کو قبول فرما آئندہ جتنی مانگے اسے فرما اے اللہ کوئی زمین والا ہونا چاہتا ہے کوئی عہدے دار ہونا چاہتا ہے کوئی دولت مند ہونا چاہتا ہے ہم تو تجھ سے بھی مانگتے ہیں ہمیں دعوت و دعا والا بنانے ہمیں دعوت و دعا والا بنانے ہمیں دعوت و دعا والا بنا احمد تم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما اپنے درد پر نظر فرماتے ہوئے ہم اسی نعمت کے حقدار نہیں ہیں جتنی ہے سکتے تیرا بھی کرنا دیا ہے اللہ کو اطمان کرم فرما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حق کی محبت آپ کا کام ہے اپنا کام بنائیں دین کے بجنے کا بہت نصیب فرما امت پر شبت نصیب فرما اپنی مخلوق پر ترس کی عرض سے مالا مال فرما اے اللہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ مسجد مغرب شمال جنہوں نے ہدایت کی لہریں چلا دے اور ہدایت کے راستے کی جتنی جس شکل میں جو رکاوٹ ہو اللہ جس طرح تو جنرلوں نے پیاز کے چھلکوں کو بلانا ہے اس طرح باطل طاقتوں کو باطل اسکیموں کو ناحق کو اور ہدایت کے راستے کی ہر رکاوٹ کو جس شکل میں ہو پیاس کے کی طرح ہو رہا ہے امین مطلب کمزور ہے تو سنبھالے گا وہی سنبھلے گی تو بچائے گا تو بچے گی اور نے بچا لیا تو تیری مخلوق کی رات کا سامان بنے گی جب تک دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کی محنت کے لیے آج ہندوستان میں بہت جو وقت جانے کا ہے تجھے معلوم ہے اللہ سکرات کی گھاٹی قبر کی گھاٹی حشر کا میدان محمد الرس خان فیصلے کے سامنے کا دائیں ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ جنت جنت کا فیصلہ وہی جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں کہیں کسی گھاٹی میں امتحان آزمائش کے قابل ہمارے سکرات میں مدد پر خبر کو جنت جاری کرنا جنت کا بڑا کرنے سے اور سراج سے گزرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جانے کے بسر میں آپ کی شما کے بول رہا ہے باپ بے سب بکار ہماری ہم سب کے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے بچوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پوری پوری بکیس کا فیصلہ رب رب فی وفي الآخرة حسنة سبحان ربك العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين ان شاء نماز چالیس